یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں